السلام علیکم dear students welcome to lecture thirteen of the operating systems course امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے آپ کی پڑھائی بھی ٹھیک چل رہی ہوگی تو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی تھریڈس کی پروسیسز کی تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ یونکس پروسیس مینجمنٹ کے لیے کچھ کمانڈس ڈسکس کی تھیں پھر ہم نے ایک I said we'll switch gears and talk about a new concept known as threads threads کی تھوڑی سی بات کی تھی اس کو اب آج آگے بڑھائیں گے اس بات کو اور تھریڈس کے متعلق اور جتنا اس کورس میں میں کور کرنا چاہتا ہوں اس میں تقریباً آدھا آج کر لیں گے باقی ان سبسیکوینٹ لیکچرس کریں گے تو دیکھتے ہیں آج کا ایجنڈا کیا اچھا جیسے کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ آج کا ایجنڈا میں ہم as usual we'll review the previous lecture then we'll briefly talk about the single and multi threaded processes اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے جب تھریڈ کا کانسیپٹ شروع کیا تھا سمجھانا پچھلے لیکچر میں تو میں نے یہی شروع کیا تھا کہ سنگل تھریڈیڈ پروسیس کیسا ہوتا ہے اور جب ملٹیپل تھریڈز اس پروسیس میں کریٹ کر دیے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ویل جسٹ ریویو دیٹ اور کچھ ایک دو ڈائگرامس میں آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کئی ماڈلس ہیں تھریڈس کے کہ تھریڈس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ یوزر اور کرنل لیول تھریڈس ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے کیا ان کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یوزر لیول پہ ملٹیپل پروسیسز اگر ہوں تو کرنل کے کتنے process I'm sorry user level پہ ملٹیپل تھریڈس ہوں تو کرنل پہ کتنے تھریڈس ہوں گے کورسپونڈنگلی تو اس کے لیے کئی ماڈلس ہیں اور ان ماڈلس کو ہم دیکھ لیں گے اچھا پھر جیسے میں نے بات کی کہ یوزر اور کرنل لیول تھریڈس کو دیکھ لیں گے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑی مشہور اسٹینڈرڈ ہے تھریڈس کا جو کہ پوزکس اسٹینڈرڈ کا ایک حصہ ہے جس کو ہم پی تھریڈس کہتے ہیں تو ایک لائبریری اویلیبل ہوگی آن ویریس آپریٹنگ سسٹمس جس کو پی تھریڈس لائبریری کہتے ہیں تو اس کے دو تین جو کالس ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے کہ تھریڈ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے کس طرح ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے سو سو آن اینڈ فورتھ اور پھر ان کا یوز دیکھ لیں گے ایک پروسیس میں جس میں ہم ملٹیپل تھریڈس کریٹ کریں گے تو یہ ایجنڈا آج کا to begin with we are going to talk about summarize the last lecture کے پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا تو جیسے کہ اگلی سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے بیسیکلی دو تین چیزوں کی بات کی تھی ایک تو یہ تھا کہ یونکس میں پروسیس مینجمنٹ کی کچھ کمانڈس ہم نے ڈسکس کی تھی جس میں ایک تھی بی جی جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں to put a process in background دوسری تھی ایف جی کہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ پروسیس ہو تو اس کو آپ فور گراؤنڈ میں اگر لانا چاہیں تو اس کمانڈ کے ذریعے آپ لا سکتے ہیں پھر ہم نے بات کی تھی جابس کمانڈ کی کہ جابس کمانڈ یوز کر کے آپ ڈسپلے کرا سکتے ہیں جتنے بھی آپ کے بیک گراؤنڈ پروسیسز ہیں بیک گراؤنڈ جابس بھی ان کو کہہ دیتے ہیں ان کا اسٹیٹس کہ کتنی ہیں ان کی انفارمیشن تھوڑی سی کہ ان کا آئی ڈی کیا اچھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کنٹرول زی کی پریس کی اور کنٹرول سی کی پریس کی کنٹرول زی میں نے کہا تھا کہ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو اسٹاپ اے پروسیس اور سسپینڈ اے پروسیس اس کا یوز ہوتا ہے جب ایک فور گورن پروسیس ہو اور اس کو اپنے بیک گراؤنڈ میں ڈالنے تو پہلے آپ اس کو سسپینڈ کریں گے بائی پریسنگ کنٹرول زی اس کے بعد آپ بی جی کمانڈ یوز کر کے اس کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیں گے تو یہ تو یوز ہو گیا کنٹرول زی کا کنٹرول سی کو آپ یوز کرتے ہیں to send a particular signal to the foreground process اور وہ سگنل کون سا ہوتا ہے سگ انٹ یعنی انٹرپٹ کا سگنل اگر آپ نے بھیجنا ہے اپنے فور گراؤنڈ پروسیس کو تو آپ کنٹرول سی پرس کر کے اس کو بھیج سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سگنل ایک پروسیس کو ملتا ہے تو اس کے تین ایکشن پاسبل ہو سکتے ہیں جو کہ پروسیس لے سکتا ہے ایک ہے کہ وہ ڈیفالٹ ایکشن لینے دے جو کہ کرنل ڈیفائنڈ ہوگا typically it result in termination of the process that receives the signal دوسرا یہ ہے کہ اگنور کر دیں سگنل تیسرا یہ ہے کہ اس کو انٹرسپٹ کر کے ایک پروگرامر ڈیفائنڈ ایکشن لے لیں which is typically in the form of execution of a function تو جب آپ کنٹرول سی پریس کریں گے کسی فور گراؤنڈ پروسیس کے لیے اور جنرلی اسپیکنگ پروسیسز سگنلس کو ہینڈل نہیں کریں گے نارمل پروسیس جو ہوں گے تو پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا کنٹرول سی کا primarily to terminate a process then آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کل کمانڈ کس لیے یوز ہوتی ہے کل کمانڈ ہم نے کہا تھا یہ یوز ہوتی ہے to terminate a process this is the common use but اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں to send any type of signal to any process وہ فور گراؤنڈ ہو یا بیک گراؤنڈ ہو کسی بھی پروسیس کو ایک پرٹیکولر سگنل بھیجنا ہو تو آپ کل کمانڈ سے بھیج سکتے ہیں اور ایک اس کی کئی آپشنز ہیں ایک آپشن ہے ڈیش ایل کی تو کل اسپیس ڈیش ایل سے جب اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو یہ آپ کو ڈسپلے کر دے گا information about all the signal supported in particular Unix system اور ان کے نمبرس کیا ہیں کئی سسٹمز میں نمبرز آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو یہ تو ہو گیا پروسیس مینجمنٹ کی کچھ کمانڈس اچھا بعد میں ہم نے بات شروع کی تھی کہ تھریڈ کیا ہوتا ہے تھریڈ کے یو نو کس طرح پروسیس سے مختلف ہیں کس طرح it is similar to a process اور اس کے پروز اینڈ کونس کے ہیں اس تھریڈ کی ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں گے پروسیسز کے ساتھ ایشوز کے ہیں I mean why why do are be to begin with تو اس میں بات کی تھی میں نے کہ دو ریزنس ہیں کہ پروسیسز کے ساتھ ہمیں ایشوز دو ہیں بیسیکلی ایک تو یہ کہ پروسیس آپ نے کریٹ کرنا ہو and we we did it fork system call Unix اور لینکس تو یہ ایکسپینسو ہے so creation of a process is expensive کیونکہ ایک پروسیس کا میموری امیج کریٹ کرنا پڑتا ہے اور کرنل ریسورسز اس کو ایلوکیٹ کرنے پڑتے ہیں سو آن دوسرا ریزن تھا کہ ایشو تھا کہ اس پروسیسز کو اگر کمیونیکیٹ کرنا ہے ایک دوسرے سے تو اس کے لیے inter process communication channel establish کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کمیونیکیشن ہوتی ہے تو یہ دو ایشوز ہیں تھریڈ پروسیسز eh, کے ساتھ تو تھریڈس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح تھریڈز ان ایشوز کو اوور کم کر لیتے ہیں اچھا اب دیکھتے ہیں کہ تھریڈس کیا ہیں اور یہ اس ان ایشوز کو اوور کم کرتے ہیں تو سلائڈ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی بات ہم نے جو کی تھی وہ تھریڈ کا ایک کانسیپٹ تھا کہ تھریڈ ہے کیا تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تھریڈ میں نے کہا تھا کہ it is basically a piece of code in a process which is run concurrently with execution of other pieces of code in the same process ٹھیک ہے مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروگرام کو دیکھیں جس میں یو نو کئی فنکشنز ہوں گے پر ہیپس تو مین فنکشن ایکسیکیوٹ کرتا ہے وہ ایک فنکشن کو کال کرتا ہے تو جب فنکشن کو کال کرتا ہے تو کنٹرول اس فنکشن کے کوڈ میں چلا جاتا ہے یعنی وہ فنکشن کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے سو مین ایکسیکیوٹ کر رہا تھا اس نے ایک فنکشن ایف ون کو کال کیا تو کنٹرول ایف ون کے کوڈ میں چلا گیا وہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہوا پھر کنٹرول مین میں آ گیا پھر مین کچھ ایکسیکیوٹ ہوا and so on and so forth so یہ ایک سنگل تھریڈ چل رہا ہوتا ہے کنٹرول کا تھریڈ ایک بنے گا مثلاً کہ ایک مین تھریڈ چل رہا ہے مین پروسیس چل رہا مین فنکشن چل رہا ہے اس نے ایک تھریڈ کریٹ کیا تو ایک فنکشن کو اس نے کہا کہ یہ ایکسیکیوٹ شروع کر دے کرنا concurrently with the execution of the main function تو آپ مین بھی ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اور وہ فنکشن بھی ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں تو یہ پروسیس ہو جائے گا ود ٹو تھریڈس تو اس کی میں نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم تو اس کو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا ان ٹوڈیز لیکچر اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروسیسز اور تھریڈز میں سملیرٹیز کے ہیں اور ڈفرینسز کے ہیں تو سملیرٹیز میں ہم نے کہا کہ جیسے پروسیس کا ایک آئی ڈی ہوتا ہے اس کی اسٹیٹس ہوتی ہیں کہ پروسیس رننگ اسٹیٹ میں ہے نیو میں ہے بلاک میں ہے سو آن اینڈ سو فورتھ اسی طرح تھریڈ بھی اس کا آئی ڈی ہوگا وہ مختلف اسٹیٹس میں جا سکتا ہے running block waiting for the C P U and so on یہ سملیرٹی ایک ہوگی دوسری یہ کہ جیسے پروسیس ایک پروسیس کریٹ کر سکتا ہے اسی طرح تھریڈ بھی ایک تھریڈ کریٹ کر سکتا ہے تو یہ دو سملیرٹیز ہو گئی ڈفرینس یہ ہو گئے کہ جیسے کہ پروسیس ایک جب ایکسیکیوٹ کر رہا ہو تو اس کی اپنی ایڈریس اسپیس ہوتی ہے اور اس ایڈریس اسپیس کے اندر کوئی اور پروسیس نہیں ایکسیکیوٹ کر سکتا لیکن تھریڈس جو ہیں ود ان اے پروسیس وہ ایک ہی ایڈریس اسپیس میں ایکسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں so we can have multiple threads but we can't do that and in case of a دوسرا یہ کہ بائی ڈیفالٹ کیونکہ ایک ہی پروسیس رن کر رہا ہوتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس میں پروٹیکشن مل جاتی ہے لیکن this is not the case in case of threads کیونکہ تھریڈ ملٹیپل رن کر رہے ہوتے ہیں the code in running single address space اس کا مطلب ہے کہ ڈیفالٹ پروٹیکشن سیکورٹی جو ہے ان کو نہیں ملتی so we have to do something specifically for this purpose to prevent a thread from you know causing the date اور data in a way that it's to impact adverse ڈی the the state of the result of the process اچھا یہ ہم نے ڈسکس کر لی difference and similarities between threads اس کے بعد ہم نے بات کی تھی pros and cons of threads تو پروز میں ہم نے چار باتیں کی کہ ایک تو یہ کہ ریسپونسونیس زیادہ کر سکتے ہیں کہ ملٹیپل تھریڈ چل رہے ہوں ان پٹ کے لیے آؤٹ پٹ کے لیے پروسیسنگ کے لیے ایک ایپلیکیشن میں تو یوزر کے لیے رسپانس ہم بہتر کر سکتے ہیں an example I gave was that of internet یا navigator and and so so on دوسرا یہ کہ اکانمی یعنی تھریڈ کریٹ کرنا is much cheaper than creating a process اور پھر میں نے بتایا کہ جیسے سولیرس میں تھریڈ کو کریٹ کرنا is thirty times cheaper than creating a process اور تھریڈ کا کانٹیکسٹ سوئچ کرنا is five times cheaper than doing the same in case of a process پھر ہم نے کہا کہ پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے بائی یوزنگ تھریڈس ٹھیک ہے ان پرٹیکولر اگر ڈسٹریبیوٹر سسٹم ہو یا نیٹورک سسٹم ہو یا سی پی یو کے اندر کیپیبلٹی ہو کہ ملٹیپل تھریڈس کو سائملٹینسلی ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ پرفارمنس آپ کو بہتر مل جائے گی سو so, ریسپانسونیس ہو گئی اکانمی ہو گئی اور پرفارمنس ہوگی these are the major advantages اچھا یہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی اب دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ آج کا لیکچر ہم بیسکلی پہلے ریویو تھوڑا سا کر لیں in terms of showing an actual example piece of code اور ڈائگرامیٹیکلی کہ کس طرح thread process with a single thread differs from a process with multiple thread اچھا جیسے کہ آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک چھوٹا سا سی پروگرام دکھایا ہے ود اے مین فنکشن اور دو function F one and F two تو مین ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں فنکشن ایف ون کو کال کرتا ہے پھر کچھ اور کوڈ مین میں ایکسیکیوٹ ہوتا ہے پھر ایف ٹو فنکشن کو کال کرتا ہے followed by executing some more piece of code in the main اور پھر مین ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو بڑا سمپل پروگرام ہے اس کی میں نے ڈائگرامیٹیکلی بتایا کہ کس طرح کنٹرول فلو ہو رہا ہے through this piece of code تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مین فنکشن ایکسیکیوٹ کرتا ہے کنٹرول ایف ون میں جاتا ہے ایف ون ایکسیکیوٹ ہوتا ہے کنٹرول واپس مین میں آتا ہے مین تھوڑی دیر کے لیے ایکسیکیوٹ کرتا ہے پھر کنٹرول ایف ٹو میں چلا جاتا ہے ایف ٹو کا کوڈ ایکسیکیوٹ کرتا ہے پھر کنٹرول مین میں آتا ہے مین تھوڑا سا ایکسیکیوٹ کر کے ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے سو ایک سنگل تھریڈ چل رہا ہے جو مین میں چلتا ہوا میں جاتا ہے ایف ون رہتا ہے تھوڑی دیر پھر مین میں آتا ہے پھر مین میں تھوڑی دیر چلتا ہے پھر ایف ٹو میں چلا جاتا ہے پھر واپس مین میں آتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے process with a single thread اب ہم یہ کریں گے کہ ان دو فنکشنس کو ہم تھریڈ بنا لیں گے تو ایف ون کو ایک تھریڈ بنائیں گے پھر ایف ٹو کو تھریڈ بنائیں گے اور میں نے جنیرک سی ایک کال یوز کر لی ہے thread to create a thread اور پرائمیٹر اس کو میں نے دے دیے فنکشن ایف ون پہلے کیس میں دوسرے کیس میں ایف ٹو تو اب دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ کیسے یہ فنکشن جب یہ پروگرام جب ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو سنگل تھریڈ سے ملٹیپل تھریڈ کریٹ ہو جاتے ہیں تو let's look at the next slide اب جیسے دیکھ رہے ہیں کہ مین فنکشن جو ہے اس کا میں نے کوڈ جو ہے اس میں میں نے کہا جی کہ thread F one function thread create ہو اس کا نام میں نے دے دیا T one so main function جب ایکسیکیوٹ کرتا ہے پہلے تھریڈ ٹی ون کریٹ کرتے ہیں اور تھریڈ میں ہوتا کیا ہے فنکشن ایف ون کا کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے تو جب یہ کال کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کا مین تھریڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ ٹی ون تھریڈ بھی چل رہا ہے تو دو تھریڈ چلنا شروع ہو جائیں گے اچھا اب یہ دونوں چل رہے ہیں تو مین نے اس کے بعد جیسے کوڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھریڈ ٹی ٹو کریٹ کر دی ہے ود اندر کال ٹو تھریڈ فنکشن اور اس فنکشن میں فنکشن ایف ٹو کا نام دے دیے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ مین ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں concurrently T one thread one execute کر رہے ہیں اور تھریڈ ٹو بھی شروع ہو گیا ایکسیکیوٹ ہونا تو آپ تین تھریڈ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں اس پروسیس میں پریویسلی جو پچھلے سلائڈ میں میں نے دکھایا تھا تو ایک پروسیس تھا typical process single thread process جس میں ایک ہی تھریڈ آف ایکسیکیوشن ہے اس میں تین تھریڈ سائملٹینسلی چل رہے ہوں گے تو ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیں تو گرین میں نے مین تھریڈ کو شو کر دیا ہے ٹی ون کو میں نے بلیک کلر سے شو کر دیا ہے اور ٹی ٹو کو میں نے یلو کلر سے شو کر دیا ہے اچھا ایک چیز آپ کچھ اور نظر آ رہی ہوگی کہ تین تھریڈ جو میں نے بتائے ہیں green thread black thread and yellow thread ان ساروں کے ساتھ ان کے پروگرام کاؤنٹرز ایسوسیٹ ہیں یعنی ہر تھریڈ کے ساتھ اپنا پروگرام کاؤنٹر ہوگا as we discuss last time اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی انسٹرکشن ایک تھریڈ میں ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے this is not necessarily going to be the same numbered instruction in all the threads اچھا یہ تو ہوگی کہ کس طرح ایک پروسیس ود ملٹیپل تھریڈس کیسے نظر آئے گا ٹھیک ہے اچھا ہم نے جنیری کال یوز کی ہے تھریڈ کی اب تھوڑی دیر بعد اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پی تھریڈ لائبریری میں کیسا فنکشن ہے جس کو ہم یوز کر کے تھریڈس کریٹ کر سکتے ہیں اپنے پروسیس میں اچھا لاسٹ ٹائم جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم دو طرح کے تھریڈس کی بات کریں گے یوزر لیول تھریڈس اور کرنر لیول تھریڈس تو دیکھ لیتے ہیں کہ یوزر لیول تھریڈس کیا ہوتے ہیں ان کے ان کے کریکٹرسٹکس کے ہیں کیا پروز اینڈ کونس ہیں ان کے یوزر لیول تھریڈز وہ ہوتے ہیں جو کہ یوزر اسپیس میں کریٹ کیے جاتے ہیں کرنل کا ان کو نالج بالکل نہیں ہوتا تو کریٹ کیسے کیے جاتے ہیں typically by using some library calls تو لائبریریز تھریڈس کی ہو سکتی ہے such as the P threads library جس کو یوز کر کے آپ تھریڈس کریٹ کرتے ہیں اور وہی لائبریری جو ہے وہ تھریڈس کو اسکیڈول کرتی ہے یعنی کرنل کو تھریڈس کا نالج بالکل نہیں ہوتا تو this is the basic concept behind user level threads کہ سارا کام یوزر لیول پہ ہو رہا ہے thread creation thread termination thread synchronization thread scheduling so on so forth اچھا اس میں دو تین چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جب سی پی یو جو ہے اسکیجلنگ جب تھریڈس کی ہو رہی ہوتی ہے تو سی پی یو انٹرپٹ نہیں ہوتا اگین کیونکہ کرنل کو اس کا نالج نہیں ہے کرنل کو صرف پروسیسز نظر آتے ہیں اور کتنے تھریڈ ہیں ایک پروسیس میں کرنل کو اس کا نہیں پتا سو so, کرنل جو ہے وہ پروسیسز کو اسکیڈول کر رہی ہوگی whereas user level library threads کو اسکیڈول کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز یہ کہ جب ایک تھریڈ سسٹم کال کرے گا تو سارا پروسیس بلاک ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسیس میں اگر ملٹیپل تھریڈس ہیں اور ایک تھریڈ ان میں سے سسٹم کال کر رہا ہے and remember the these are user level threads kernel has no only thing kernel thing kernel knows processes. تو ایک پروسیس میں ملٹیپل تھریڈس ہوں ایک تھریڈ اگر سسٹم کال کرتا ہے تو سارے کا سارا پروسیس بلاک ہو جائے گا until the kernel is done executing the code for the corresponding system call and the control comes back to the to the caller thread اچھا ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنے کی کہ جب لیٹ سپوز کہ ایک یوزر ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے solution to a problem so process create کرتا ہے وہ بٹ ان ڈوئنگ دیٹ وہ اب ملٹیپل تھریڈ یوز نہیں کرتا and these are only user level threads so وہ ایک اسٹینڈرڈ سیکوینشل کوڈ لکھ دیتا ہے اور ایک سنگل تھریڈڈ پروسیس ایکزیکیوٹ کرتا ہے to perform the given task دوسری طرف ایک اور یوزر ہے جس نے اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ملٹیپل تھریڈ کریٹ کر لیے by using the user level thread library تو process with a single thread and a process with multiple thread suppose اس پروسیس میں سو تھریڈ ہیں تو the question is how is the going to be affected by a user level process having multiple user level thread so the answer is کہ کیونکہ کرنل کو پتا ہی نہیں کہ یوزر پروسیسز میں تھریڈ ہیں اور کرنل صرف پروسیسز کو اسکیڈول کرے گی تو اسکیجلنگ فیئر ہوگی یعنی کرنل جس نے سی پی یو دینے ہیں کسی ایکسیکیوٹنگ کوڈ کو تو وہ پروسیسز کو دے گی اب ان پروسیسز میں اگر ملٹیپل تھریڈ ہیں کسی پروسیس میں تو وہ اسی جو جس جتنا وقت اس کو سی پی یو ملے گا اس پروسیس کو اسی میں سے اس کو ٹائم سلائس کر کے اس کو ملٹیپلیکس کر کے تو مختلف تھریڈس کو ٹائم دیا جائے گا اور یہ کام سارا یوزر لیول پہ ہوگا سو so, اگر ایک پروسیس میں ملٹیپل تھریڈس کریٹ کر لیے جائیں and these are user level threads تو اسکیجلنگ پھر بھی فیئر ہوگی کیونکہ کرنل کو تھریڈس کا نالج ہی نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گیا تھوڑی سی اباؤٹ یوزر لیول تھریڈس اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں few example of user level threads تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین مشہور یوزر لیول تھریڈس لائبریریز ہیں ایک پوزکس کی پی تھریڈس لائبریری ہے پھر مارک آپریٹنگ سسٹم کی سی تھریڈز ہے اور سلیرس ٹو کی تھریڈز لائبریری ہے اچھا اس میں پی تھریڈ کی لائبریری جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈسکشن ہم اس لیکچر کے اینڈ کی طرف کریں گے اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ کرنل لیول تھریڈ کیا ہوتے ہیں تو اس کی ذرا دیکھ لیتے ہیں ڈسکرپشن کہ کرنل تھریڈ کا مطلب ہے کہ کرنل کو تھریڈس کا پتا ہے یعنی کرنل کو پروسیس کا بھی پتا ہے اور تھریڈس کا بھی پتا سی پی یو جب سوئچ ہوتا ہے تو وہ بٹوین تھریڈ ہوگا اور کرنل اس کو کر رہی ہوگی یعنی when the C P U switched among threads the, the it is the kernel which is doing it because these are kernel threads and kernel has knowledge of these threads un, unlike the user level threads تیسرا یہ ہے کہ جب ایک سسٹم کال ہو رہی ہوگی and because the kernel is aware of threads تو ایک call to call to system call is not going to block the whole process تو multiple thread system call simultaneously کر سکتے ہیں and the process is going to continue to run other within with in the process are also going to continue run if these are kernel threads اور جب اسکیجولنگ کی ہم بات کریں گے کہ اگر ایک پروسیس ہے اس میں ملٹیپل تھریڈس ہیں دیز آر کرنل تھریڈس اور ایک پروسیس میں سنگل تھریڈ ہے تو کیونکہ کرنل تھریڈس کو اسکیڈول کر رہی ہوگی تو ایک پروسیس کو جس میں ملٹیپل تھریڈس ہیں اس کو زیادہ سی پی یو ٹائم مل جائے گا تو اسکیجلنگ جو ہے in this case is not going to be fair let me repeat it کہ ایک پروسیس میں صرف ایک تھریڈ ہے اور ایک میں let see there are hundred threads تو کیونکہ کرنل لیول تھریڈ ہیں and kernel is scheduling these so therefore a process with hundred thread is going to get more C P U time than a process with a single thread and therefore the scheduling is not going to be fair یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن ہوگی کرنل لیول تھریڈس کی اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس جو کرنل لیول تھریڈس ہیں these are supported by many operating systems such as Windows N T Windows two thousand Solaris two جس میں یوزر لیول تھریڈس بھی ہوتے ہیں اور کرنل لیول تھریڈس بھی ہوتے ہیں and then Linux supports kernel level threads اچھا یہ تو بات ہوگی جنرل ہم نے کر لی کہ یوزر لیول تھریڈس کیا ہوتے ہیں کرنل لیول تھریڈس کیا ہوتے ہیں اب تھوڑی سی ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں کہ تھریڈس امپلیمنٹ کرنے کے ماڈلس کتنے ہیں تو اس میں تین ماڈلس ہیں بیسیکلی کہ how many thread are allocated corresponding to a number of user level threads so تین ماڈلس ہیں اس میں کہ ملٹیپل یوزر لیول تھریڈس کے لیے سنگل کرنل تھریڈ ہو اور یہ ماڈل پی تھریڈ لائبریری میں فار ایگزامپل سپورٹ ہوتا ہے یا اور uh, جو uh, کوئی بھی یوزر لیول تھریڈ لائبریری ہوگی اس میں ایک پروسیس میں اگر ملٹیپل تھریڈ آپ کریٹ کر دیتے ہیں یوزر لیول پہ تو کرنل کے اندر صرف ایک ہی تھریڈ اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا in other words kernel is supporting اور لکنگ ایٹ اور اسکیجولنگ اے سنگل پروسیس جتنے بھی اس میں آپ تھریڈ لگا لیں کرنل کے اندر ایک ہی تھریڈ ہوگا corresponding to all of those this is the model which is called many to one model I E for many user level thread there a single kernel level thread ٹھیک ہے جی اچھا سوریرس کے گرین تھریڈ اور پی تھریڈ کی یہ these are the example of many to one model اور اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں گے کہ I shown diagram illustrating this point کہ یوزر لیول میں چھ تھریڈز ہیں which are yellow in colour اور کرنل لیول پہ ایک سنگل تھریڈ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اچھا اگلا ماڈل جو ہے وہ ہے one to one model meaning کہ for every user level thread they will be a corresponding kernel level thread so ایک پروسیس کے اندر اگر دس یوزر لیول تھریڈس ہیں تو کرنل کے اندر دس ہی کرنل لیول تھریڈ ہوں گے to support a corresponding user level thread اس میں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اوور ہیڈ بہت ہوگا کہ یوزر لیول پہ آپ تھریڈ کریٹ کر رہے ہیں اس کا تو اپنا ٹائم لگے گا اپنا اوور ہیڈ ہوگا لیکن کورسپونڈنگلی کرنل کو بھی ایک تھریڈ کریٹ کرنا پڑے گا so this is the overhead for supporting this model one to one model the advantage of implementing of this model one to one model is کہ ٹرو کنکرنسی آپ کو مل جائے گی یعنی جتنے یوزر لیول تھریڈ آپ کریٹ کر رہے ہیں اتنے ہی کرنل لیول آپ کو مل جائیں گے and for if the underlying system can support multiple thread concurrently perhaps you have a system with multiple C P Us تو ملٹیپل سی پی یوز پہ ملٹیپل تھریڈ کرنل والے چل جائیں گے so you have true concurrency اسی طرح اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر سسٹم ہے تو آپ کے یہ سارے کے سارے تھریڈ اس ڈسٹریبیوٹر سسٹم میں آن انڈیویجل مشین پر ہیپس رن کر جائیں گے یا اگر سی پی یو آرکیٹیکچر ایسا ہے کہ اس میں ملٹیپل تھریڈ کنکرنٹلی رن کر سکتے ہیں تو with one to one model you can support you can you can get performance by having true concurrency اچھا اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائگرامیٹکلی یہ کانسیپٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈائگرام میں میں نے دو پروسیسز شو کیے ہیں P one and P two P one کے اندر ایک ہی تھریڈ ہے یوزر لیول پہ اور پی ٹو کے اندر دو یوزر لیول تھریڈ ہیں اور for every one of the for every user level thread a corresponding kernel level thread so اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر let's in this if they there three C P Us in this machine then all of these three user level threads would have three corresponding kernel level thread اور وہ سارے تھریڈس تین سی پی یوز پہ رن کر رہے ہوں گے therefore you get true concurrency اچھا یہ تو ہو گیا ون ٹو ون ماڈل جو لاسٹ ماڈل ہے وہ ہے مینی ٹو مینی یعنی کئی user level threads would be supported by many kernel level thread usually the number of kernel level thread is less than or equal to the number of user level threads تو اگلی سلائڈ میں اگر دیکھ رہے ہیں اس کے کیا ماڈل کا مطلب کیا ہے کہ multiple user thread are multiplexed over smaller or equal number of kernel threads اچھا جب یہ ہم کرتے ہیں تو we don't get true concurrency اس کا ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ یوزر لیول تھریڈس ہوں لیکن کرنل لیول تھریڈس جو ہیں وہ کم ہوں ان یوزر لیول تھریڈ سے سو فار ایگزامپل اگر ایک پروسیس میں دس یوزر لیول تھریڈس ہیں اور کرنل لیول تھریڈ جو ان دس تھریڈس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہو یا پانچ ہوں یا سات ہوں تو ٹو کنکرنسی نہیں آپ کو ملے گی یعنی یوزر لیول پہ آپ کو نظر تو آ رہے ہوں گے دس تھریڈ لیکن وہ ملٹی پلیکس ہو رہے ہوں گے اوور دا سی پی یو ٹھیک ہے اور multiple C P Us so you don't get true concurrency اچھا اس کیس میں ہوتا ہے کہ kernel can schedule another thread when a user thread makes a blocking system call یعنی ایک پروسیس نے ایک تھریڈ نے بلاکنگ سسٹم کال کر دی تو in case of many to one model the whole process would block لیکن اس کیس میں وہ نہیں ہوگا اگر ایک پروسیس نے بلاکنگ سسٹم کال کر دی ہے تو ایک تھریڈ نے بلاکنگ سسٹم کال کر دی ہے تو the kernel can schedule another thread to support other user level threads اس کی example many to many model کی ہیں سولیرس ٹو اگین اور ایچ پی کا یونیکس جس کو ایچ پی یو ایکس کہتے ہیں اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے اگین ایک ڈائگرام بتا دیا ہے جس میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ماڈل کا مطلب کیا ہے یعنی تین پروسیسز میں نے دکھائے ہیں one P two P three P one کے اندر ایک ہی تھریڈ ہے یوزر لیول پہ اور کرنل لیول پہ بھی ایک ہی تھریڈ ہے پی ٹو میں دو یوزر لیول تھریڈ ہیں اور کرنل میں کورسپونڈنگلی دو کرنل لیول تھریڈ ہوں گے پی تھری میں چار تھریڈ ہیں ایک تھریڈ کے لیے ہمیں کورسپونڈنگلی ایک کرنل لیول تھریڈ مل جائے ملا ہوا ہے اور دوسرے جو باقی تین تھریڈز ہیں یوزر لیول پہ corresponding to those three user level thread there are two kernel level threads تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں ہمیں ٹرو کنکرنسی نہیں مل رہی ہوگی regardless of whether we have many underlying C P Us which can handle these four user level threads اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سولیرس ٹو کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ وہ ان سارے ماڈلز میں کس کے اوپر on which of these three models is the Solaris threads model built تو اس کی اگر اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو سولیرس میں تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے تھریڈس ایک ہوتا ہے لائٹ ویٹ پروسیس جس کو ایل ڈبلو پی ہم کہتے ہیں اور ایک پروسیسز ہوتے ہیں سو یوزر لیول پہ ایک پروسیس ہوگا اس کے اندر کئی یوزر لیول تھریڈس ہو سکتے ہیں and for every user level thread there must be a lightweight process تو اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں سلائڈ میں کہ جیسے at least one lightweight process per process to allow a user thread to talk to the kernel یعنی ہر پروسیس کو ایٹ لیسٹ ایک لائٹ ویٹ پروسیس اسائن کیا جاتا ہے تاکہ کوئی تھریڈ اس پروسیس میں کرنل سے کمیونیکیٹ کر لے یعنی کسی کرنل تھریڈ سے کمیونیکیٹ کر لے اچھا یوزر لیول تھریڈ جو ہیں these are switched and scheduled among lightweight process without kernel knowledge یعنی لائٹ ویٹ پروسیس جو ہے یہ انٹریکٹ کرتا ہے یوزر لیول تھریڈ کے ساتھ اور اگر کسی یوزر لیول تھریڈ نے کسی کرنل تھریڈ سے کمیونیکیٹ کرنی ہے may be by making a system call such as the read system call تو وہ لائٹ ویٹ پروسیس کے تھرو جائے گی اچھا اگلے پیج پہ دیکھ لیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ uh, ادھر بھی ہے کہ one kernel thread per lightweight process and some kernel thread have no lightweight process meaning کہ ہر کرنل لیول تھریڈ کے لیے ایک لائٹ ویٹ پروسیس ہونا چاہیے جو کہ الاؤ کرتا ہے communication of a user level process to this kernel level thread لیکن کئی کرنل لیول تھریڈ ہیں جن کے کورسپونڈنگلی کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا اچھا دیکھ لیں ذرا کہ کرنل لیول تھریڈ کس لیے یوز ہوتے ہیں مثلا یہ کہ ایک یوزر لیول تھریڈ نے ایک سسٹم کال کی تو through the lightweight process kernel code execute ہوگا to serve this system call مثلا ریڈ سسٹم کال اگر کی ہے تو کرنل لیول تھریڈ یا کرنل کوڈ وہ ایکسیکیوٹ ہوگا جس نے read system read system call کو سرو کرنا ہے یعنی فائل کو کسی ڈسک سے ریڈ کرنا ہے یا کسی فائفو کو ریڈ کرنا ہے سو آن اچھا کئی کرنل میں ایسے ہوں گے جو کہ یوزر لیول پروسیس یا تھریڈ انوک نہیں کرے گا اس کی دو ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اگر جب کلاک کر آتی ہے تو یہ کسی یوزر لیول پروسیس سے یا یوزر لیول تھریڈ سے کوئی ریکویسٹ نہیں آ رہی کرنل کو سو اس لیے یہ پیس آف کوڈ جو ہے یہ تھریڈ جو ہے کرنل کا اس کے کورسپونڈنگ کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا so the service routine to serve a clock interrupt اس کے لیے اس کرنل لیول تھریڈ کے لیے کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا اسی طرح جو اسکیجولر ہے آل دو کہ اس کے کئی ریزنس ہیں اسکیجولر کے انووک ہونے کے لیکن ایکسپلسٹلی کوئی یوزر لیول تھریڈ ایسی ریکویسٹ نہیں بھیجتا کہ جس اسکیجولر کو آپ انووک کر دیں تو اس لیے اسکیجولر کا جو تھریڈ ہے یہ بھی ایسا کرنے لیول تھریڈ ہے جس کے کورسپونڈنگ کوئی لائٹ ویٹ پروسیس نہیں ہوگا اچھا یہ سولیرس کا جنرل کانسیپٹ ہے کہ تھریڈ کتنے لیول پہ سپورٹ ہوتے ہیں لائٹ ویٹ پروسیس جو ہے it allows a user level thread to communicate with a kernel level thread اگلی ڈائگرام میں ہم دیکھ اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائگرام جو کہ اس کو آپ کو in terms of a picture بتا دے گا کہ سولیرس میں جو تھریڈس ہیں یہ کس طرح سپورٹ ہوتے ہیں یا کس طرح کے تھریڈز ہوتے ہیں تو اگلی سلائیڈ یہ جو ایسے نظر آپ آپ کو آ رہی ہوگی کہ تین پروسیسز ہیں جن کو ہم نے ٹاسک ون ٹاسک ٹو اور ٹاسک تھری کہا ہے ٹاسک ون میں تین یوزر لیول تھریڈس ہیں ایک جو رائٹ right سائڈ پہ جو یوزر لیول تھریڈ ہے اس کو ایک لائٹ ویٹ پروسیس ملا ہوا ہے which allows this user level thread to communicate with kernel level thread task one میں دو اور یوزر لیول تھریڈ ہیں جو کہ بائیں طرف ہیں دو ان دونوں کے لیے ایک لائٹ ویٹ پروسیس ایلوکیٹ کیا گیا ہے اور یہ lightweight process it allows these two user level thread to with a kernel level thread task two میں this only one user level thread therefore one lightweight process is allocated to this this thread اور یہ الاؤ uh, کرتا ہے اس تھریڈ کو to talk to kernel level thread task three میں چھ یوزر لیول تھریڈ ہیں تین کے لیے دو لائٹ ویٹ پروسیسز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اور دو کے لیے one lightweight process for every one of these two threads اچھا یہ تو ہوگی بات سولیرس کے تھریڈس کی اگلی سلائیڈ میں ہم بات شروع کریں گے پی تھریڈس کی اچھا پی تھریڈس کی جو اسٹینڈرڈ ہے یہ پوزکس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے پوزکس ہے پورٹیبل آپریٹنگ سسٹم انٹرفیس یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹمس کے لیے اس میں ایک جو سب اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے پی تھریڈس کا تو اس کی انفارمیشن ذرا سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ a POSIX standard which is I triple one zero zero three dot one C this is an A P I for thread creation termination and synchronization یعنی یہ یوزر لیول تھریڈس کریٹ کرنے کی ان کو ٹرمینیٹ کرنے کی ان میں مختلف طرح کی سینکروزیشن کرنے کی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو پازکس میں جو اسٹینڈرڈ پی تھریڈس کہتے ہیں اچھا یہ this A P I specifies the behaviour of a thread library implementation is up to the developer of the library یعنی یہ اسٹینڈرڈ بتاتا ہے کہ مختلف طرح کے آپریشنز جب کسی پروسیس میں کرنے ہیں to create a thread to terminate a thread to allow multiple thread to synchronize on a particular event اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے چیپٹر سیون میں جب ہم بات کریں گے پروسیس انکونازیشن کی تو یہ ڈیٹیل بتاتا ہے یہ اسٹینڈرڈ کہ کرنا کیا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے وہ ایکچوئل امپلیمنٹیشن ڈپینڈنٹ ہوگا کہ کوئی جو ڈیولپرز ہیں وہ اسٹینڈرڈ کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں بٹ یہ اسٹینڈرڈ بتا دیتا ہے کہ کس طرح کیسے کیسے ایونٹس ہوں گے جو which have to take place in order to implement a particular operation on thread such as creation of a thread اور یہ جو لائبریری ہے this is very commonly available on Unix and Linux operating اب ہم کریں گے کہ دو تین library calls belonging to the P thread library ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں and to to to begin with we are going look at call which allow us create a thread تو اس کا uh, نام ہے P thread underscore create اس کا ذرا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا سینٹیکس کیا ہے اس کے پرامیٹرس کیا ہوں گے ان کی کیا کیا ویلوز ہو سکتی ہیں اور جب یہ P thread underscore create function ختم کرتا ہے when it returns what does it return تو دیکھتے ہیں جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چار آرگومینٹس ہیں پہلا آرگومینٹ ہے it's a to P thread score T یہ آرگومینٹ ایک it would be a a to variable in which thread I D for the newly created thread is going to be stored so یہ پہلے آرگومینٹ میں تھریڈ آئی ڈی اسٹور کر دیا جائے گا دوسرا آرگومینٹ ہے const thread underscore AT R اڈر اسکور T pointer A T R یعنی E T R is a pointer to the given type and a constant meaning اس کی ویلو جو ہے چینج نہیں کی جا سکتی second attribute it is used to افک attribute thread which is going to be created کوئی تو ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس ہوں گے تھریڈ کے لیکن اگر آپ اسپیسیفک ایٹریبیوٹ دینا چاہیں کسی تھریڈ کو تو آپ اس سیکنڈ آرگومنٹ کے تھرو اس کو دے سکتے ہیں اچھا ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس what we mean by attributes of a thread تیسرا آرگومنٹ ہے وائڈ پوائنٹر پوائنٹر روٹین اور اس کے آرگومنٹس ہیں وائڈ پوائنٹر یعنی یہ ایک فنکشن کا نام ہوگا جس کے کوڈ کو آپ نے تھریڈ بنا دینا ہے اور آخری آرگومنٹ ہے آرگ پوائنٹر آرگ جو کہ which allows you to pass any arguments to this function which becomes a thread to summarize then اس کے چار آرگومینٹس ہیں پی تھریڈ انڈرسکور کریٹ کے پہلا آرگومینٹ میں تھریڈ آئی ڈی جائے گا اگر تھریڈ کریٹ ہو جاتا ہے دوسرے آرگومینٹ کو ہم یوز کرتے ہیں to pass specific attribute for the thread which is to be created تیسرا ہے فنکشن کا ایڈریس جس کو ہم نے تھریڈ بنانا ہے اور چوتھا آرگومینٹ ہے جو کہ فنکشن کے آرگومنٹس ہوں گے اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں چار جو ہمارے آرگومینٹس ہیں ان کی ڈسکرپشن میں نے دے دی جو ایٹریبیوٹس کا آرگومنٹ ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو چلوں کہ کس طرح کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ایک تھریڈ کے سارے ایٹریبیوٹس کی تو بات نہیں میں کروں گا but there are some attributes which should be obvious مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تھریڈ میں اپنا سی پی یو اسٹیٹ ہوتی ہے تھریڈ کی اپنا اسٹیک ہوتا ہے سو so, جو ایٹریبیوٹس ایک تھریڈ کے ہوں گے ان میں دو تین چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ مثلا اسٹیک کا سائز کیا ہے اس تھریڈ کا یہ اسٹیک میموری میں ہے کدھر so to the starting address of the thread آیا یہ تھریڈ جو ہے یہ اس کو کوئی اور تھریڈ جوائن کر سکتا ہے meaning is it a joinable thread joinable thread کا مطلب یہ ہے کہ can another thread wait for this thread to terminate and then the second thread would make progress so اس کا مطلب کہ ایک ایک تھریڈ جو ہے وہ رن آپ نے کریٹ کیا اگر یہ جوائنیبل ہوگا تو کوئی اور تھریڈ جو ہے اس تھریڈ کے ختم ہونے کا ویٹ کر سکتا ہے just like after forking a process the parent process can wait for the termination of this child by using the wait system call ٹھیک ہے سو ایک ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے کہ یہ آیا یہ تھریڈ جوائنیبل ہے یا نہیں اگر جوائنیبل نہیں ہے meaning no the thread can wait for its termination تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹیچڈ تھریڈ ہے so another attribute for a thread could be detached thread meaning کہ یہ کریٹ ہو کے تو رن کر رہے ہیں as if it is a background process sort of a thread so یہ بیک گراؤنڈ تھریڈ ہے اس پہ کوئی اور تھریڈ جوائن نہیں کر سکتا so to recap the attributes کہ فار ایگزامپل اسٹیک کا کیا سائز ہوگا اس تھریڈ کے لیے اسٹیک کا ایڈریس کیا ہوگا یعنی کہاں سے اسٹیک شروع ہوگا تھریڈ کیا جوائنیبل ہے یا ڈیٹیچڈ ہے پرائیورٹی کی ہے تھریڈ کی and so on and so forth اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ پی تھریڈ جب کریٹ ہوتا ہے جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو اگر تو پی تھریڈ فیل ہو جائے تو یہ ایک ویلو ریٹرن کرے گا indicating as to the error is اگر تو تھریڈ کریٹ ہو جاتا ہے تو in the first argument of P thread create the thread I D is going to be stored if underscore create fails, it is going to return the corresponding error message. تو تین طرح کے ایرر میسجز ہیں جو کہ یہ ریٹرن کر سکتا ہے ایک ہے ای e اگین یہ ایرر میسج ریٹرن کرے گا P thread create when the system impose limit on the total number of thread exceeded یعنی ایک پروسیس ایک تھریڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن سسٹم نے امپوز کی ہوئی ہے ایک لمٹ کے کتنے تھریڈ ایک پروسیس کریٹ کر سکتے ہیں and that limit has already reached so یہ پروسیس ایک اور تھریڈ نہیں کریٹ کر سکتا یا یہ ہے کہ for example light weight processes اتنے زیادہ سسٹم کریٹ کر چکے ہیں کہ اور وہ کریٹ نہیں کر سکتا تو in these cases P thread create is going to fail and E again error message is going to be returned by the function ایک اور ریزن پی تھریڈ کے فیل ہونے کی یہ ہو سکتی ہے جیسے اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹ کی ویلو آپ نے اسپیسیفائی کی ہوئی ہے as the second argument P thread create یہ انویلڈ ہے so then again P thread create is going to fail تیسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ میمری اویلیبل نہیں ہے جس پہ تھریڈ کریٹ کیا جائے ریمبر کہ تھریڈ رنز ایکزیک within the address space of a process لیکن اس کے کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ریسورسز کی ضرورت ہوگی مثلاً اس کا اپنا اسٹیک ہوگا and may be the system doesn't have enough space to create the stack for this thread and in this case this is going to fail اچھا اب ایرر ہینڈلنگ آپ نے کیسے کرنی ہے فار امپی تھریڈس بیسکلی اسٹینڈرڈ پروسیجر جو یونکس پروسیسز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ انکلوڈ کر لیں ایرر نو ڈاٹ ایچ اور پھر تھریڈ ایرر ہینڈلنگ کوڈ آپ in terms of may be a function call یا in terms of sequence of statements آپ رکھ سکتے ہیں to handle errors in threads اچھا اگلی ہم سلائڈ میں دیکھیں گے کہ پی تھریڈ لائبریری کی ایک اور کال ہے which allows a thread to wait for another thread within the same process space اور اس کال کو ہم کہتے ہیں پی تھریڈ انڈرسکور جوائن اس کے آرگومینٹس اگر آپ دیکھیں تو دو آرگومینٹس ہیں پہلا آرگومنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ کس تھریڈ کے لیے آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا تھریڈ کا آئی ڈی آپ دیں گے دوسرا آرگومنٹ ہے کہ جب تھریڈ وہ ٹرمینیٹ ہوگا تو کوئی اسٹیٹس ریٹرن کرے گا اور وہ اسٹیٹس کہاں اسٹور ہوگا دس ول گو ان سیکنڈ آرگومنٹ اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے جیسے اگلی سلائڈ میں میں نے دکھایا ہوا ہے کہ you can not join with a detach thread اور اس کی میں نے بات کی تھی یعنی if a thread has an attribute which is detached then you can not wait for such a thread دوسرا یہ کہ you can only join with thread in the same process address space یہ نہیں ہو سکتا کہ پروسیس پی میں ایک تھریڈ ہے which is waiting for termination of a thread in another process this is not allowed so you always interact with thread within the same process address space اچھا اگر ملٹیپل پروسیسز جوائن کرنا چاہیں کسی تھریڈ کے ساتھ obviously within the same address space, they can do that by using the pthread underscore join library call. Join لیکن جب ملٹیپل تھریڈ ویٹ کر رہے ہیں ایک تھریڈ کے لیے تو جب وہ تھریڈ ٹرمینیٹ کرتا ہے تو ایک ان میں سے جو تھریڈ ہے which is trying to join with this اور waiting for this terminating thread ایک تو ریٹرن کر لے گا پی تھریڈ جوائن کے ساتھ سکسفلی اور جو ٹرمینیٹنگ تھریڈ کا اسٹیٹس اس کو ریٹرن ہو جائے گا in the second argument of P thread underscore کو جوائن باقی جو تھریڈ ہیں جو کہ جوائن کر رہے تھے they are going to return اور ایرر ان کو ملے گا they are going to return error message کہ اس آئی ڈی کا تھریڈ جو ہے وہ ایگزٹ نہیں کرتا سو ملٹیپل تھریڈ جوائن کر سکتے ہیں ایک تھریڈ کے ٹرمنیٹ ہونے کے لیے یعنی ویٹ کر سکتے ہیں اس تھریڈ کے ٹرمنیٹ ہونے کے لیے لیکن جب وہ تھریڈ ٹرمینیٹ ہوگا تو ایک سکسفل ریٹرن کرے گا جوائن سے باقی ایرر ریٹرن کریں گے اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں تو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ تھریڈ ٹرمنیٹ کیسے کر سکتا ہے تھریڈ کے ٹرمنیٹ ہونے کی تین ریزنس ہو سکتی ہیں ایک ریزنس تو یہ ہے کہ جو مین تھریڈ ہے جس نے اس تھریڈ کو کریٹ کیا تھا وہ ٹرمینیٹ ہو گیا if that happens then all of the thread within the same process address space are going to terminate so main thread terminate ہو گئے تو تھریڈ بھی ٹرمینیٹ ہو جائیں گے دوسرا یہ کہ ایک تھریڈ نے اگر ریٹرن کال یوز کر لی ہے تو that thread is going to terminate تیسرا یہ ہے کہ ایک thread specifically P thread library کی ایک کال یوز کر کے P thread underscore exit use کر کے اپنے آپ کو ٹرمنیٹ کرا سکتا ہے اور پی تھریڈ ایکسٹ کا ایک آرگومنٹ چاہتا ہے which is the status to be pass to a joining thread thread which is waiting for this thread اور یہ اسٹیٹس جو ہے اس تھریڈ کی P thread underscore join call کے سیکنڈ آرگومنٹ میں اسٹور ہو جائے گا جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا اچھا آپ سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ جو ویلو ریٹرن کرتا ہے this particular call P thread exit value to by the argument which is pass to it اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جوائن کر رہے ہیں کوئی تھریڈ اس تھریڈ کے ساتھ اس کو مل جائے گی لیکن اگر یہ تھریڈ جو ایکسٹ کر رہے ہیں by using P thread under exit یہ ڈیٹیچڈ تھریڈ تھا تو کسی جوائنگ تھریڈ کو یہ ویلو نہیں ملے گی اچھا اگلی سلائڈ میں اب ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اگلی دو سلائڈز میں کہ کس طرح یہ کالس کو ہم یوز کر کے ایک پروسیس میں ایک تھریڈ کریٹ کر سکتے ہیں by using the P thread create library call in the P thread library so essentially اس پروسیس میں دو تھریڈز رن کریں گے ایک تو مین فنکشن جب ایکسیکیوٹ ہوگا تو جب وہ پی تھریڈ کریٹ کا فنکشن یوز کر کے ایک اور تھریڈ کریٹ کرے گا تو دو تھریڈز کنکرنٹلی رن کرنا شروع کر دیں گے اور اگر وقت بچا تو ہم ایک اور پیس آف کوڈ دیکھ لیں گے جس میں چھ تھریڈ کریٹ کریں گے ہم اچھا تھریڈ کرے گا کیا جب یہ پروسیس رن کرے گا یہ ایک تھریڈ کریٹ کرے گا اور وہ تھریڈ ایک میسج ڈسپلے کر دے گا some sort of a greeting on the screen تو دیکھتے ہیں سلائڈ میں کہ یہ کوڈ کس طرح اسٹرکچر ہوا ہے پھر اس کے سیمینٹکس دیکھ لیں گے تو ایک بات جو امپورٹنٹ ہے آپ نوٹ کریں کہ at the top the third line would show you that you have to include the P thread dot H header file in order for you to be able to use the P thread library function اور پروٹوٹائپ ہم نے دیا ہوا ہے یہ فنکشن کا which would become a thread so یہ جو تھریڈ فنکشن کا نام ہے وہ ہے مائی تھریڈ فنکشن اچھا مین فنکشن میں آپ دیکھیں تو ہم نے ایک ڈکلیئر کیا variable A thread of type P thread under T تو اس ویریبل میں آ تھریڈ میں تھریڈ آئی ڈی جائے گا جب یہ تھریڈ کوئی تھریڈ کریٹ ہوگا اور اس کو اگر یہ ہم variable as a first argument pass کر دیں تو نیکسٹ لائن میں دیکھیں گے آپ کے P thread underscore create library function ہم نے یوز کی ہے اس میں پہلا آرگومنٹ ہے address of this variable A thread attributes کو ہم نے نل دے دیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی تھریڈس کو ہم بتا رہے ہیں پی تھریڈ لائبریری کو ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس آپ دے دیں اس تھریڈ کو تیسرا آرگومنٹ ہے مائی تھریڈ فنکشن یعنی ایڈریس آف دس فنکشن یعنی یہ فنکشن اس میں جو بھی کوڈ ہوگا وہ تھریڈ تھریڈ بن جائے گا اور آخر میں ہم کہہ رہے ہیں نل وچ مینس کہ اس فنکشن کے لیے مائی تھریڈ فنکشن کے لیے آرگومینٹس کوئی بھی نہیں پاس کر رہے ہم سو so جب یہ پی تھریڈ کریٹ ریٹرن کرے گا and assuming that it is successful it is going to return the thread I D of this thread in thread variable اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ دو تھریڈ تھریڈ رن کر رہے ہیں مین تھریڈ رن کر رہے ہیں یہ اس نے تھریڈ کریٹ کر دی ہے جس کا آئی ڈی ہے آ تھریڈ ویریبل میں تو دو تھریڈ رن کر رہے ہیں اب مین تھریڈ کیا کر رہے کوڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ P thread under join use کر کے اس تھریڈ کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی جب یہ تھریڈ ٹرمینیٹ کرے تب تک یہ مین تھریڈ ویٹ کرے گا اور جب یہ ٹرمنیٹ کرے گا تو اس کا ایکسٹ اسٹیٹس مین کے تھریڈ کو مل جائے گا and then the main is going to continue executing the remaining code تو پی تھریڈ جوائن یوز کر کے مین ویٹ کر رہا ہے آ تھریڈ کے لیے اور دوسرا آرگومنٹ اس نے نل دے دیا اس نے کہا کہ I am not interest in getting the return status of the terminating thread اور جب یہ تھریڈ اس وقت تک یہاں ویٹ کرتا رہے گا it is going to be blocked on this call until the thread which is which is terminates اس کے بعد مین جو ہے یہ ایرر میسج ڈسپلے کر دے گا ایگزٹنگ دا مین فنکشن اور یہ ریٹرن کر جائے گا اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھریڈ فنکشن ہے مائی تھریڈ فنکشن یہ کیا کرتا ہے very simple function as you can see کہ اس میں ایک پرنٹ ایف ہے and then it returns null print f میں کیا کرتا ہے hello world the thread version so یہ جو ہم نے پروگرام لکھا ہے this is the threaded version of a very simple C program display message called hello world. اچھا یہ تھریڈ فنکشن جو ہے اس میں اس پرنٹ ایف کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ریٹرن نال یعنی یہ تھریڈ ٹرمینیٹ ہوگا جب یہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرے گی اس سلائڈ کے نیچے جو چند لائنز ہیں اس میں میں نے دکھا دیا کہ کس طرح this how would we compile this C program تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سلائڈ میں کہ جی سی سی اگر کمپائلر ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی ہم نے فائل کا نام دے دیا let suppose the executable was in hello dot C اس کو ہم نے کمپائلر نے کو ہم نے کہا کہ اس کا جو ایکسیکیوٹیبل ہے وہ ہیلو فائل میں ہوگا اور آخری دو جو آپ ورڈز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ڈیش ایل آپشن یوز کر کے پی تھریڈ کی لائبریری کو اسپیسیفکلی ایکسپلسٹلی لنک کروانا ہے اپنے پروگرام کے ساتھ اچھا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کمپائل کریں گے ایک سی پروگرام کو جس میں آپ نے پی تھریڈ لائبریری کے فنکشنز یوز کیے ہیں تو ایکسپلسٹلی پی تھریڈ لائبریری کو لنک کروانا پڑے گا ود اے کمپائلر کمانڈ تو دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں ایک تو یہ کہ انکلوڈ کریں P thread dot H header file اپنے پروگرام میں دوسرا یہ کہ کمپائلر کمانڈ کے ساتھ آپ نے ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ پی تھریڈ لائبریری کو لنک کریں میرے ایکسیکیوٹیبل میرے آبجیکٹ فائل کے ساتھ ٹھیک ہے اور تیسرا آپ نے یہ بات کرنی ہے جیسے کمانڈ آپ نے کمانڈ لائن میں دیکھا ہوگا کہ ایک میکرو آپ کمانڈ لائن سے دے رہے ہیں ڈیش ڈی آپشن کے ساتھ انڈر اسکور ری اینٹرنٹ کے نام کا میکرو ہے سو کمانڈ لائن کمپائلر کی آپ کے سامنے ہے کہ جی سی سی اس کے بعد سی فائل کا نام آپ نے دینا ہے اس کے بعد اگر آپ یوز کرنا چاہیں کہ جی میرا ایکسیکیوٹیبل ایک پرٹیکولر فائل میں جائے تو ڈیش آپشن یوز کر لیں لیکن آپ نے پی تھریڈ کی لائبریری کو ایکسپلسٹلی لنک کروانا ہے with dash L P thread اس کے بعد اسپیس پھر dash upper case D underscore upper case reentrant یہ جب آپ کر لیں گے رن کریں گے اس کمانڈ کو تو آپ کا ایکسیکیوٹیبل ہیلو فائل میں ہوگا in your current directory hello کو ٹائپ کر کے یا ڈاٹ سلیش ہیلو ٹائپ کر کے انٹر کی کو ہٹ کریں تو آپ کا پروگرام کی آؤٹ پٹ آ جائے گی تو پروگرام آؤٹ پٹ کا آرڈر کیا ہوگا دس از امپورٹنٹ آپ یاد کریں کہ جو مین فنکشن ہے اس میں اس نے پہلے تھریڈ کریٹ کی ہے تھریڈ جب رن کرے گا تو وہ ڈسپلے کرے گا message hello world dot dot the thread version اور جب وہ تھریڈ رن کر رہا ہوگا تو پی جو مین تھریڈ ہے وہ ویٹ کر رہا ہوگا اس تھریڈ کے ٹرمینیٹ کرنے کے لیے by using the P thread underscore join call تو پہلے اس تھریڈ کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہوگی جب یہ تھریڈ ٹرمینیٹ کر جائے گا کنٹرول واپس مین میں آ جائے گا مین جوائن سے باہر آ جائے گا and then it's going to display message and it's going to terminate so order of output ہوگا پی تھریڈ کا message followed by the main thread message and that's all اب اگلی سائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ basically we are going to recap the lecture کہ آج ہم نے لیکچر میں کیا باتیں کی پرائمریلی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سنگل اور ملٹی تھریڈڈ پروسیسز کی بات کی کہ سنگل تھریڈڈ پروسیس میں ایک تھریڈ آف کنٹرول ہوتا ہے جو کہ سارے اسٹیٹمنٹ سارے lines of code in the which all all execution of lines of code in that process multithreaded میں یہ ہوتا ہے کہ you have to use a call of some sort maybe a system call اور maybe a library call to create a thread corresponding to a piece of code in your in your process اور piece of code typically would be a function تو جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو ایک پروسیس میں multiple thread of control run کر رہے ہوتے ہیں مین تھریڈ میں مین تھریڈ آپ کا ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا ایک اور تھریڈ میں بھی ٹی ون ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا ٹی ٹو ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا and and so so for یہ ہم نے بات کی میں نے آپ کو ڈائگرامس بتائیں کہ کس طرح یہ ویژلائز کر سکتے ہیں آپ you know processes with single threads multiple thread showed you sample pieces of course also اس کے بعد ہم نے بات کی کہ تھریڈ کتنے ماڈلس ہیں which allow you to implement user level thread and attach with kernel level threads تو اس میں ہم نے کہا کہ تین قسم کے ماڈلس ہیں ایک ماڈل جو پہلا تھا وہ تھا کہ many user level thread and corresponding to them there only a single kernel level thread ایک اور ماڈل ہے کہ for every user level thread there will be a kernel level thread so یہ ون ٹو ون ماڈل ہے اس میں میں نے کہا کہ well get concurrency full concurrency کیا مطلب اس کا کہ جب ایک یوزر لیول تھریڈ کریٹ ہوتا ہے اور ایک corresponding kernel level thread create ہوتا ہے have concurrency in the hardware then we can these these on on this hardware یعنی اگر ایک مشین میں ملٹیپل سی پی یوز ہوں تو آپ کا تھریڈ جو ہے یوزر لیول وہ اس پہ رن کر رہا ہوگا اگر ملٹیپل یوزر لیول تھریڈ ہیں and because there are going to be multiple kernel level threads تو یہ یوزر لیول تھریڈس کو کنکرنٹلی ہم ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں گے تیسرا ماڈل ہے مینی ٹو مینی یعنی corresponding to many user level thread be an equal اور smaller number of kernel level threads تو اس میں ہم نے کہا کہ ہمیں فل کنکرنسی نہیں ملے گی اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ سولیرس کے تھریڈ کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں سولیرس میں یہ تھریڈیڈ ماڈل کیسے امپلیمنٹ ہوا ہے تو اس میں ہم نے کہا کہ سولیرس میں تین چیزیں ہوتی ہیں user level threads lightweight processes اور پروسیسز ایک پروسیس کے اندر یوزر لیول تھریڈس ہو سکتے ہیں and corresponding to every process there is at least one lightweight process which user level in process to communicate level thread اور پھر ہم نے کہا کہ there are kernel level thread which don't have a corresponding lightweight process کیونکہ کئی کرنل لیول تھریڈ جو ہیں ان کو لائٹ ویٹ پروسیس کے تھرو لنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے because those thread are not going to be invoked by a user level thread example جس کی میں نے کہا کہ مثلا کلاک انٹرپٹ جب آتی ہے تو اس کو سروس کرنے کا code it is not through a call of any sort by a user level thread تو اس کے لیے ہمیں لائٹ ویٹ پروسیس کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اسکیجولر جب رن کرتا ہے it doesn't run because kernel user level thread explicitly says that run scheduler for me آخر میں ہم نے دیکھا کہ پی تھریڈ لائبریری کا اسٹینڈرڈ ایک ہے اس میں ہم نے اس کی تین کالس کو ڈسکس کیا P thread create P thread exit P پی تھریڈ جوائن اور پھر ایک سیمپل کوڈ دیکھا کہ کس طرح اس لائبریری کا فنکشن یوز کر کے آپ ایک پروسیس میں دو تھریڈ کریٹ کر لیتے ہیں ایک مین تھریڈ اور ایک جو آپ نے اور ایڈیشنل تھریڈ کریٹ کیا and then we we talk about the compiler command which is needed to compile it and when it we saw the output of this program this was your you know great day for you in many ways کہ دس از پر first time you have seen multithreaded process اب تھریڈ کا ٹاپک ہم نے ختم کر دیا ہے we may come back to this in chapter seven لیکن اگلا ٹاپک جو ہم شروع کریں گے وہ ہوگا اسکیجلنگ ایلگودمس کا all about algorithms in the next lecture and couple of follow until then السلام علیکم